الحمد لله سبحان صبح میزبان میں نفل السلام علیکم ربیع یو من کر شریف

قلندر اقبال رحمہ اللہ دے شہر مبارک دے قرب و جواب دا جلسہ ہے انہوں نے کلام شریف چاند اشعار موسیقی ہوں اسی مناسبت دونوں کا ذکر خیر اکٹھے کر لگا رشتہ دار خالہ دار پیدائش مبارک سے وقت کو لے کے قیامت تک حشر تک ہر طرح سے عیب تو پاک رہے سبحان اللہ دروازے میں نبوت بچپنے تو لے کے میدان ماشر تک انہوں کے نال نال نبوت اور لوازے میں لوازے میں نبوت خلاف تو تمام امبیا علیہ السلام سب واسطے یہ اعتقاد بنے گا میں نبوت لینا حضرت سیدنا علیہ علیہ السلام السلام بیٹے نے حکم سبحان اللہ بچپن ویٹ یا حکم عطا فرمایا حکم بمانا حکمت یا حکم بمانا فیصلہ حق دا حقیقت دا جڑا کسے کول زندگی گزارن تو بعد تجربات تو بعد بھی ہو سکتا ہے نہ آوے اللہ تعالی دے نبی نو بچپنے پیدائشی طور سے عطا ہویا ہوتا ہے توجہ اس کی وجہ کی وجہ یہ ہے کہ روحان چھوٹی وڈی نہیں آ سکتی عمر جدو اصا چھوٹی وڈی آنے ہاں اس وقت مطلب یہ ہوتا ہے کہ روح جدو جسم چاہیے نا اس تو بعد جڑا وقت ہے اس لحاظ دی عمر چھوٹی یا بڑی ورنہ روح دے لحاظ ویکیا جائے تو چھوٹی وڈی نہیں کہہ سکتی روح دے لحاظ سب تو بڑے صرف پاک نبی کیونکہ آپ کی روح شریف پہلو پیدا ہوئی پھر امبے علیہ السلام دی ارواح طیبہ اگر انہوں آخیا جائے باقی ارواح تو مقدم نہیں تو تمام ارواح برابر پیدا ہوئی ہیں برابر رہنے کافر کی مومن کی روحاں پہلو پیدا ہوئی ہیں جس میں جان کے عمر بنتی پی کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہوں فرق ایسا ہوں جسل آما کی روح تاری ساری جسم چاہتی ہے نا اس لیے بے اقل بن فرق ایسا ہوتا ہے نبی دی روح جسم جان کے بے اقل نہیں رہتی جی اقل اللہ نے روح نو دیتی ہوتی ہے اسی طرح ہی جسم جان تو بعد محفوظ رہتی ہے کر کے فرمایا آتینا الحکم سبیا سبحان اللہ سبحان اللہ سیانیا گلا چالیا سال پنجاں سٹھا تو بعد کسے بڑے ہی سیانے دے منہ چ جا نکلدی نے اس تو کئی گنا وقت سیانیا گلا اللہ تعالی دے نبیاں نبیاں تو پاک کاملین غوث پاک ورگے ولیاں تو وہ بچپنے چ نکلن لگ یعنی انہوں دیا روح مبارک دی تکلیف ہی ایسی ہوں کیا جسم دا پردہ انہوں دے اگے پردہ بنتا نہیں سبحان اللہ سڈے کے ساڈا روح آئی یہ پردہ بن گیا مقید ہوئی پابند ہوئی ایسی کہ وہ خدا داد دتیاں شانہ روح نو جڑیاں جڑا او دا یعنی کسب نے اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں اس دے اندر ایک ذاتی استعداد اور صلاحیت روح دے اندر ہاں روح جڑی ہے یہ کمالات متصف ہوں اللہ تعالی جدو پیدا فرمایا اس لیے فرق نہ ہوتا ہے کہ جسم جان تو بعد کئی روحاں اس کمال نو اللہ تعالی دے دتی اس شان نو اس نعمت اور احسان نو محفوظ رکھ دیاں اسی طرح کئی گواہ بیندیاں جیڑیاں گواہ بیندیاں انہاں انہوں چیتے کراون واسطے

یہ یاد کرو یاد کرو تو یاد ہمیشہ ہوتی ہے پلیٹ بھول گیا انہیں چیتا کرا دینا کئی ایسے لوگ ہوں نے جو بھولتے ہی نہیں جی اتنے سن اتنے آن کے اسی طرح آم بالکل صحیح روایت والی حضرت خاجا ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ جدو ہرن میں حیان انہوں ٹکرے نے انہاں سلام علیکم وعلیکم سلام یا حرم بن حیان وہ حیران ہو گئے بھائی پہلی ملاقات سے نام کے میں یاد ہے انہوں نے کہا حضور نام میں تے آج کا ملنا تھا فرما تو بھول بھی گیا میرے تے عالم ارواح یاد ہے تیرا نام اللہ مدار شریف میرے خیال دربار شریف جنہ نے بارے محدثین اور علماء دا اتفاق ہے اولیاء دا اتفاق ہے عرب عجم دا قبر تریاب کو مجرب دعا قبول ہونے واسطے اور مشکل حل کراؤ واسطے انہوں دی قبر شریف تریاب کے مجرب یہ عام بندیاں گلا نہیں لکھیاں انہوں بندے گلا لکھا جنہوں نے نام سن کے ہر طبقہ سر سٹ جاتا مطلب محدث رئیس المحدثین امیر المومنین فی الحدیث فی آترے ہی امام خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر اپنی سندا نال روایت نقل فرمائی بڑے ہی بزرگوں کو کہ معروف کرخی بھی قبر شریف تریا سے مجرد وہ معروف کر کے فرمان دیں میں جس دن اللہ تعالی میری روح پیدا فرمائی اس دن تو لے کے اپنے مریدا نو نگاہ رکھے جس نے روح جسم سے آ گئی ہے میں مڑ بھی نگاہ رکھے تربیت بھی کرتا لگا ہے

جنود سونے نبی فرمایا وہ لشکر ہے ہے جڑا آپس دے اندر کٹھا ہویا شیخ اکبر فرماتے ہیں حدیث شریف آیا کہ جڑے اتنے رل گئے وہ میلی بن گیا اتنے وکھرے ہوئے وہ اتنے ہو ہو گئے گئے دشمن بن کہ فرمایا اتے پیدا کی روح جنہ کے منہ شریف آپس سے جڑے ہیں آمو سامنے ہوئے وہ اتنے بن جڑے کانڈ کر کے کھڑے سن وہ اتنے مخالف ہو گئے دوسرا مثال جس اللہ تعالی نے اپنی شان کے مطابق مٹھ لئیے بابے آدم علیہ السلام کی کنڈ شریف ساری نسل کڑھ کے دریا کے برابر سامنے چ رکھی الگ تو میرے کو

لہذا انہوں دے بچپنے دے حالات نو اپنے ہون بھی قیاس نہیں کرنا ہاں مت سمجھ بیٹھو ساڈا سال دا کھانگڑ بیٹھا ہے وہ بچہ نکاح جا ماریا جائے گا گل سبحان اللہ ہاں شیخ سادی فرماندہ بزرگ نابا سال سبن بدلس نابا مال فرمایا بزرگی اقل نال عمر نال نہیں سالا نال نہیں اقل نال نبیا کی اکل جس دی انہوں نے لبھی اسی طرح دی مت سکتی ہے والا لاکھ تو خیر اللہ کا من اللہ ہٹ نہیں سکتا گھٹ نقش قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تا فرمانا اللہ فرمانا جل شان وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا سبحان الله شاہ پر سلام ہے کدو جدو پیدا ہوئے تو جس دن کے میدان نو زندہ اٹھان گے آواز اللہ فرما فرمانے سلامتی ہے معلوم ہوا جی بچپنے کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا اسی حال کے اندر رہے اللہ اس نے اگر بچپنے جا کے اکل چ کمی آ جاتی تو پھر سلامتی نہیں اللہ فرما ہے یہ تین حال چی جی جمے تھی بے آئے جدو وفات ہوئی ہے تھی بے آئے اٹھے گا مطلب یہ نکلیا نبوت جہیا لے کے ہمیشہ محفوظ نہیں بے اللہ انما انا بشر مثلكم پڑھ کے کیا کر رہی ہو انہوں نے کوئی ہوتی ساری کوئی نہیں ہوتی با صدقے جان بڑا فرق ہے وہی نہیں ہوتی اللہ یہ پتہ ہے تیسرا نبی حضرت جھولے فرما رہے توجہ ذرا کی فرما ہے انی عبد اللہ بے شک میں اللہ دا بندہ ہوں ایڈا عجیب دعوی بچپنے جھولے اللہ دا بندہ وائے دے اندر کی راز چھپے نے میں اللہ دا بندہ وا پتر نہیں جنا پتر آخر ہے غلطی دے ہون گے میں تے پہلو ہی پیدا سنا بچپنے دے اندر سبحان اللہ اللہ دا میں پتر نہیں میں بندہ وا تے میں اللہ دا بندہ ہاں کٹی دا بندہ نہیں پیسے دا بندہ نہیں دنیا دا بندہ نہیں سیون کیا نمبر نے ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی

ہوں دیکھ میرا آخر کی فائدہ پوچھو تیرا بندہ کرنی دیر سی چارے پاسوں قبر سے آواز آئی ہے یا ایک جا کے تو تو میرا عاشق کروڑا ابد اللہ ایڈی سیانی گل ایڈی اچھی گل میں اللہ دا بندہ اور نہیں نہیں خالی دعوی دعوی تصدیق جب رب العالمین جدو رب سونے قرآن نقل فرمایا ہے معلوم ہوا جی حضرت فرما رہے سرو اللہ دے نزدیک بندہ بند سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئی کہ نہیں انی عبد اللہ میں اللہ دا بندہ ہوں حسبی نسبی پاک مت سمجھو میں کسی بدکارا دا پترا نہ میں اللہ دا بندہ ہوں اللہ دا بندہ ہوں پاک اگے فرمایا مینو اللہ سونے نے کتاب فرمائی اور میں نبی بنایا

پر ایک پتر میری کنڈ دے پیری کنڈر ای میری کنڈ نال کنڈ چلا یہ پتر ہی تینوں دے سکتا

شیخ اکبر فرماندے نے نبوت ہی فی وقت وفی غیر وقت الحاضرین جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مینو نبی بنایا ہے فرمایا آپ اپنے نزدیک اپنے نبی جگ دے تو نبی نہیں سر جگ ہے یہ بچہ ہے وہ آپ ویخد میں نبی ہوں معلوم ہوا کسی نبی دے یہ ضروری نہیں جگ وہ چاہے نہ جانے نبی آپ آپ جانے تاکہ جی گل کرا گا پوری پکی ثابت ہو لأنه لا بد له في وقت رسالته أن يعلم بنبوته كما جرت عادة الله في الأنبياء قبله فرمایا جتنے نبی گزرے نے سارے دے اللہ دی عادت دی ہوئی رہی ہے سارے واسطے اپنی نبوت میں شہزا لے سلام بچپن عیسا علیہ السلام دعوا خود زبان نالمایا جہالانی نبی اگر اس وقت نبی نہ ہوں جھوٹ بننا سی فرمایا حاضرین نہیں جانتے تھے کہ یہ نبی ہے وہ خود جانتے تھے میں نبی ہوں وہ جب پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیواری آ گئے وہ چالیس جاگی جانے نہ جانے دعویٰ محمد پتلا تیار ہو

نبی اپنے گھر جائے نبی آئے سبحان سبحان اللہ اللہ میثاق تا فرمایا نبیوں کا میثاق سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ واہ واہ لفظ کیا ہے کوئی اور نہیں تھا سبحان اللہ اس دے اندر جدو اللہ تعالی فرما رہا میں تھانوں کتاب تے حکمت دیاں گا ہر کسی نو پتہ نہ لگ گیا کہ میں نبی اللہ کیا ہے نبوت کیا ہے اختصاص اللہ کا چناؤ چناؤ خاص کر لینا اپنے کام کے لیے یہ آخر نبوت اختصاص الہی ہے یہ اور جس وقت نبیا نو کٹھا کیا جی گل پہ کرتا ہے وہ نبیو سبحان اللہ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے سبحان اللہ سبحان اللہ تم نے اس کی وہ رسول معظم آئے وہ رسول معظم آئے تنویر تنقیر کی نہیں بنانی تعظیم کی ہے وہ رسول معظم آئے دسو ایک پیا ہوں خطاب سارے تو گرب دیکھو ہاں۔ یہاں اختصاص نہیں سبحان سبحان اللہ اللہ یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کلام کرے تو وہ وہ نبی نبی بن جائے بھیجو جی، تو تو شہر کی مکھی کی طرف بھی وہی کر دیتا ہے ابو جہل ورگے سارے کٹھے کر کے اس نے پوچھتا ہے میں تھوڑا رب نہیں ہوں کیوں آخے گا کہ نبی بن گیا نہ کلام جب کرے نبیا کٹھا کر کے فرما ہے فرمایا آخر نبوت خطاب کرتا ہے نبی بعد پر بولیا چولہے والا بھی نہیں بول سکے میرے نبی بنایا فرما نے میں ادو بھی نبی بڑا ہی فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے اگر کوئی بات متکلمین کی بات ہے جی وہ یہ لکھتے ہیں وہ لوگ لکھتے ہیں وہ فلاں لکھتے ہیں چالیس سال کے بعد نبوت ملتی ہے ارے بھائی اخبار کی بات کرتے ہیں میں پتہ نہیں کیسے کیسے عجیب قول دکھا دوں گا گل نہیں اللہ فرماتا ہے فرمایا ایمان والے پیار والے لوگ یہ گلا ساریا سنتے ہیں پر چلتے وہ مگر نہیں جی سب تو سوری گل

توجہ بیٹھا نہ رہا چلاوا ٹھیک ہے پکیاں کے نہیں اللہ سونے دے فضل وجعلنی نبی بنا ہے نبوت نال دیکھ رہے ہیں جگ نہیں دیکھ رہا آپ دیکھ رہے ہیں مینو اللہ نے نبی بنایا اور اگلی گل سن حضرت عیسا پاک سے زبان شریف دی وجہ مبارک میں جتھے بھی ہوں میم اللہ تعالی نے مبارک بنایا برکت والا بنایا ہے میں جتھے بھی ہوا گا مینو اللہ تعالی نے مبارک والا برکت والا بڑا ہے مبارک مانا ہوں نفا آئے لوڑی کونی مبارک برکت برکت تو دمانا خیر خیر خیر رحمت خیر میرے میرا اللہ تعالیٰ خیر والا بنایا ہے میں جس سے بھی مانگا خیر خیر میں جس روا مانگا ہوا گا بلا را برقت دے گا میرا اللہ جس ہال جیوا گا برکت والا بنایا جب کبار برکت والا بنایا ہے پتا لگ رہا ہے شاید سروا میرے جس حال میں بھی ہوں گا میں برکت والا ہوں توجہ جو تکلیف رہا برکت والا وا جو شہر کا برکت والا وا یہ مطلب نہ لے لے میرا پیشاب بھی برکت والا ہے برکت والا ہے

بی بی پاک اس نے نے چپ کر کے کے پی لیا پانی سمجھ سویرے جب سرکار پوچھا کہ پیشاب مبارک پیشاب رکھے چھوڑا اگ کی تھی میں گئی فرمایا جا دی اللہ اللہ اللہ اللہ نبی نبی نبی نبی نبی نبی یا یا یا یا یا سیدی سیدی مرشدی مرشدی سمجھ آئی ارے ارے بھائی بھائی کیا نفع دیتے ہیں یہ کسی سے نہ پوچھو قرآن اللہ ظہر اللہ کافی نہیں سی کہ مجھے مبارک بنایا یہ سمجھے کہ جس وقت اس اس پر اترتی ہے وقت تو برکت والا ہوتا ہے جو ہی وہ ہٹ جاتی ہے پھر برکت مک جاتی ہے انہیں نہ جتھے جتھے ہوا گا پاوے آئی پاوے نہ آئی آپ برکت ہی

نبی حضرت علامہ مولانا مفتی فتح احمد چشتی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں آئے گی جب آئے گی اس وقت برکت والا ہوگا ہاں جو سبحان اللہ ایک ہے ثبوت نبوت سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ثبوت نبوت عطا نبوت ہاں۔ نبوت کا سبوت ہوتا ہے لیکن کون سی واہ توجہ دا ایک ہے سبوت نبوت ایک ہے استمرار نبوت ایک ہے نزول وحج ایک ہے استمرار وحج یہ نزول اور استمرار میں فرق نہیں کرتے یار کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات نبوت دا ثبوت ہو جاندہ ہے اتنے نار کہ اللہ اختصاص ہے اس پہلے بتایا تو میرا نبی ہے تو میرا نبی ہے چناؤ ہو گیا ٹھیک ہے نبوت کو ثبوت ہو اس اختصاص کے ساتھ اب استمرار نبوت اب یہ پہلی وہی ہے یہ نزول واہ واہ اتری کس طرح دی خطاب فرمایا تو میرا نبی چناؤ ٹھیک ہے تو میرا نبی یہ نزول کے ساتھ سبوت نبوت ہو اب استمرار نبوت کس کے ساتھ ہوتا ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ استمرار واہج کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ثبوت نبوت وحی کے ساتھ ہوگا اور وحی اختصاصی ہوگی جی. کیونکہ پہلے دس چکیا وحی کئی قسم دی ہو تو مکھی والی بھی پہ ہے نا ربو کا لیکن نبوت دا استمرار دوام ہمیشگی اسے واسطے استمرار وحج ضروری نہیں کہ وحج مسلسل آتی رہے تو نبی رہے گا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ اگر منقطع ہو جائے تو نبی نہیں رہے گا یہ جہالت ہے سبحان اللہ بے شک بے شک سمجھ لو جس ویل کسی نو وزیر مشیر بنایا جاتا ہے کہ وہ عہدہ دتا جاتا ہے اس لیے انہوں پروانہ ابتدان دتا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ روزانہ پروانہ نئے سے نیا آنا ضروری ہے تو اس کی بے وقوف ایک ہی پروانے سے انتخاب ہو گیا جی اور معذور کرنے واسطے آئے گا پھر آکڑیا ہون نہیں رہا جی معذوری دا نہ آوے تو ایک پروانے نال ساری زندگی رہے گا جب اللہ پہلے پیار فروا دبی نبوت ثابت ہو گئی ہوں ماہ سب سبوت نبوت واسطے ہم شرط قرار دینا نہ ہوں ہمیشہ واسطے آوے آوے کدی نہ آوے نبی نبی رہتا ہے جب تک اللہ معذول نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نے نبوت عطا کر کے معذول نہیں یا یا نبی نبی

اللہ تعالی نے نفع دینے والا پتا لگا مبارک آخر نفا آخر ہارن بھی نفا دفا دے گا توجہ جہاں نفا دے گا دکھ مصیبت ٹالنا بھی وہ ضروری ہے جا دے گا اس ضرور مصیبت چلے گی وقت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 بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے تم کرنے والا آپ بھی کرتے لیکن کوئی دعویٰ کرے تو منیا نہیں اگر تیسان کو جی تو ثابت کر دے چیتر ہوئی چیتر کھانا باقی مردے نندا کرنے یہ کہو آکھے جو میں نے اللہ تعالیٰ برکت اللہ بنایا ہے وہ آکھے میرا ایک قدم جڑا ہے وہ سارے ولیاں دی گردن پہ مان لے مان انکار نہ کریں اس واسطے کہ ایک کوئی بڑی بات نہیں جب یہ نبی دعویٰ کرتے ہیں تو ولی بھی دعویٰ کر سکتا ہے فرق اتنا ہے یا امر آئے اللہ کا

لہذا یہ کہہ سکتا نہ نماز پڑھی نہ پڑے ہیں اور اور سائنے کی سلا تھے وہ زکات ماں تم تو حیا یہ اس وقت زندہ تھے نہ نہ نماز پڑھی بھائی زکات دی ارے بھائی یہاں نماز اور زکات سے مراد عبادت ہے اور حضرت نبی جب وہ اس وقت بول رہے ہیں یہ جتنے بول رہے ہیں ہر ہر ہی عبادت بڑی بڑی عبادت اگلی ہو لگی کیری نیک سلوک کرنے کرنے کرنے والا والا والا احسان اپنی والدہ گواہی کیا دینا یہ عبادت ہے کہ نہیں میرے اللہ تعالی نے

سبحان اللہ اللہ تعالی نے حضرت یحییٰ واسطے کی تھی سبحان اللہ سلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا پتا نہیں لوکی آنے کے سارے مرے گا خبر نہیں اپنے ہاتھ میرا پتا کر دے تاکہ عیب نہ لگ سکے تحمت تو بچ جاوے بی بی پاک دے پھر بھی نہیں گل کر چھڑ دے میری اما پاک سبحان اللہ بیدا لما کچھ بیان کرنا اپنا کیوں بلند فرمادہ فضل فضل احمد احمد چشتی چشتی پر لاکھوں سلام روح اللہ کلمت کلمت اللہ اللہ پاک مصطفیٰ کریم دا منادی نبی پاک نے فرمایا میرے تو عیسیٰ کے درمیان کوئی رسول نہیں ہو فرمایا میرے بعد وہ آئے گا جس کا نام احمد ہوگا توجہ ہے نام کی دسیا ہونا احمد آئے گا چھ سو سال بعد کتنے سال بعد اور نام بتا رہے ہیں باپ دادا نے نام رکھا تھا محمد حضرت عیسیٰ بتا رہے ہیں میں اتو آیا

اپنے مطابق نام احمد اچھا جی۔ اچھا جی، احمد اس نے کیوں کیوں انہیں آخیا ہے کیا بہتی تعریف زبان کرتے سن حضرت عیسیٰ جمے بھی لگ پائے ہوں یہ احمد اس میں تفضیل کا سیگا سب سے زیادہ حمد کرنے والا جبریل سے تمام ملائکہ سے تمام نبیوں سے تمام رسولوں سے احمد زیادہ تعریف کرنے والا اللہ اللہ کیوں توجہ اس لیے کہ کوئی زبان نال کرن گے یہ سر تو پیروں تک ہم تو ہی ہم دے وہ کیوں ہم دے یا ایرہ اللہ سکر جانا تم کورا قصہ نظر آتے ہیں حقیقت میں محمد وہ حمد کر رہا ہے کیونکہ جو کچھ کسی نو لگتا ہے لا جس کو جو ملا اس سے ملا

ہر ولی کسی نبی وراثت لے کے ہے قدم دیا ہے سفت دیا لیکن پاک محمد وراثت کاملا غور پاک کے پاس آئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مثال ملتی ہیں میرا سرکار کول ایک شخص آئے میرا تم زمان کتاب کے اندر چپنے چاہی سرکار پوترا پہ لکھ رہا ہے لکھنا چاہیے اور بھی آپ کی الجواہر وغیرہ آیا کرتا سونے میں سو کھا بیٹھا وا جدید عبد جیلانی کا نہ اچے ہون تو میری بڈھی طلاق کسی دوسے کسی بتلا حل نہیں میرے پیر بگال اگر میرا پوچھنا ہوگا نا تو قبر ہے سکون کر وکیل کو پوچھا جائے عبد القادر کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے گل پہ کرنا سبحان اللہ یا محمد پاک کے بارے پوچھا جاتا ہے سبحان اللہ دسو کون ہاں، ہاں۔ ایویں غوث پاک فرمان میرے تو میرے بارے پوچھ لو

جنہ دا افراد تے بھی حکم چلتا ہے لیکن سوائے نبیاں صحابہ تو پاکاں پچھلے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

سبحان اللہ اللہ اور کو نہ آمین آمین آمین آبی آبی مستفا جان رحمت پہلا شمع بس میں ہدایت جس کی ممبر بنی

آمین